زیاد بن سعد سے روایت ہے انہوں نے ابن شہاب سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل اسی سابقہ حدیث کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار سات سو پچاس